حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی رجال یحبون واللہ یحب المطہرین اس مسجد میں ایسے آدمی نماز پڑھتے ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ بھی پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انصار کی جماعت اللہ تعالیٰ نے تمہاری صفائی پسندی کی تعریف کی ہے تمہاری صفائی کیسی ہوتی ہے انہوں نے عرض کیا ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں جنابت سے غسل کرتے ہیں اور پانی سے استنجا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی بات ہے اس کو اختیار کیے رکھنا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین سو پچپن